فلسطینیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ایک اللہ ہے چاروں طرف سے گھیرے میں ہے دشمن طاقتور ہے اس سب کے باوجود تین نوجوانوں نے کہاں سے بارود حاصل کیا کس طرح سے اس بارود کے ساتھ ڈیٹونیٹر جوڑے کس طرح سے اس بارود کی پیٹیوں کو اپنے جسم کے ساتھ باندھا اسرائیلی فوجی بھی موجود تھے جن کو ناد ہے اپنی طاقت پر موساد کے ایجنٹ بھی ہر گلی اور ہر کوچے اور ہر دکان پر موجود تھے جنہیں ناد ہے اپنی انٹیلیجنس کے اوپر اور اسرائیل کا وہ خفیہ نظام بھی موجود ہے جسے انٹرنیٹ دیکھنے والا نوجوان ناقابل تسخیر نظام سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ موساد سے تو کوئی مچھر بھی نہیں چھپ سکتا کوئی مکھی بھی نہیں چھپ سکتی مگر یہ تین نوجوان اسی موساد کی نگرانی کے اندر موجود تھے اسرائیلی فوجیوں کے پہرے کے اندر موجود تھے اسرائیل کی دہشت گردی کے درمیان اپنے گھروں میں موجود تھے وہ بارود بھی بناتے ہیں اس بارود کے ساتھ ڈیٹونیٹرز بھی جوڑتے ہیں اس بارود کو جسم کے ساتھ باندھتے ہیں اسرائیلیوں کی بسوں میں سوار ہوتے ہیں ان کے شراب خانے میں جا کے پہنچتے ہیں موساد اندھی ہو جاتی ہے اس لیے کہ جب مجاہد جان دینے کے لیے نکلتا ہے آسمان سے فیصلے اس کے حق میں ہوتے ہیں وجعلنا من ممبئی ہم سدا بمن خلفہم ہم سدا فاغ شی فہم لا یوب اللہ اندھا کر دیتا ہے ان تین نوجوانوں نے جا کے دھماکہ کیا شہید ہو گئے اسرائیلیوں کے غرور کو خاک میں ملایا اور جواب دے دیا کہ طالبان کل کس طرح سے امریکہ کے خلاف جنگ کریں گے آج تو تھوڑے سے امریکی ہیں تیس ہزار شمالی اتحاد کے منافق ہیں طالبان پہاڑوں میں جا سکتے ہیں غاروں میں جا سکتے ہیں میدانوں میں جا سکتے ہیں اگر فلسطین کے اندر مجاہد موجود ہو سکتا ہے اگر مقبوضہ کشمیر میں سات لاکھ آرمی کے ہونے کے باوجود مجاہد وہاں موجود ہے جیش محمد وہاں موجود ہے دوسری تنظیم وہاں موجود ہیں روزانہ ایکشن کرتے ہیں کاروائی کرتے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر پر جا کے فدائی حملہ کرتے ہیں اگر وہاں جہاد جاری ہے یہ جہاد افغانستان میں بھی جاری رہے گا بے شک کندھار ہم سے چھین لیا جائے بے شک زابل ہم سے چھین لیا جائے بے شک ہلمند ہم سے چھین لیا جائے کابل اور ہراس ہم سے چھین لیے جائے یہ جہاد جاری رہے گا اور ان شاء اللہ مزار شریف سے لے کے جلال آباد تک امریکیوں کی خبریں بن کے رہیں گی